ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط اور میری قوم کے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری مخالفت میں آ کر ان عذابوں کے لیے آمدہ ہو جاؤ جو قوم نوح اور قوم حود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں اور قوم لوت تو تم سے کچھ دور نہیں تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اللہ ہی کی طرف جھک جاؤ یقین مانو کہ میرے رب اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی والے اور بہت محبت کرنے والے ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا شعیب تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تمہیں اپنے اندر بہت کمزوری کی حالت میں پاتے ہیں اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تمہیں سنسار کر دیتے ہم تو تمہیں کوئی حیثیت والی ہستی ہی نہیں گنتے شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اللہ کو پسے پشت ڈال رکھا ہے یقیناً اللہ میرے پروردگار جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہیں سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے کیجیے فرماتے ہیں کہ میری عداوت اور بغض میں آ کر تم اے میری قوم کے لوگوں اپنے کفر پر اور اپنی گنہ گاریوں پر جم نہ جاؤ ورنہ تمہیں وہ عذاب پہنچے گا جو تم سے پہلے سے ایسے کاموں کے کرنے والوں کو پہنچا ہے خصوصاً قوم لوت جو تم سے قریب زمانے میں ہی گزری ہے اور قریب جگہ میں ہے تم اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو آگے کے لیے گناہوں سے توبہ کر لو ایسا کرنے والوں پر میرے رب بہت ہی مہربان ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں ابو لیلہ کندی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مالک کا جانور تھامے کھڑا تھا لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے آپ نے اوپر سے سر بلند کیا اور یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا میری قوم کے لوگوں مجھے قتل نہ کرو تم اس طرح تھے پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر دکھائیں شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہٹ درمی قوم مدین نے کہا کہ اے شعیب آپ کی اکثر باتیں ہماری سمجھ میں تو آتی نہیں اور خود آپ بھی ہم میں بے انتہا کمزور ہیں سعید رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ آپ کی نگاہ کم تھی تھے آپ بہت ہی صاف گو یہاں تک کہ آپ کو خطیب الانبیاء کا لقب حاصل تھا یہ روایت تفسیر ابن اپنے طبری میں ہے سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس وجہ سے کمزور کہا گیا ہے کہ آپ اکیلے ہی تھے مراد اس سے آپ کی حقارت تھی اس لیے کہ آپ کے کنبے والے بھی آپ کے دین پر نہ تھے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی برادری کا لحاظ اے شعائب نہ ہوتا تو ہم تو پتھر مار مار کر آپ کا قصہ ہی ختم کر دیتے یا یہ کہ آپ کو دل کھول کر برا کہتے ہم میں تمہاری کوئی قدر و منزلت رفعت و عزت نہیں یہ سن کر شعائب علیہ السلام نے فرمایا بھائیو تم مجھے میری قرابت داری کی وجہ سے چھوڑتے ہو اللہ کی وجہ سے نہیں چھوڑتے گویا تمہارے نزدیک قبیلے والے اللہ سے بھی بڑھ کر ہیں اللہ کے نبی کو برائی پہنچاتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں کرتے افسوس تم نے کتاب اللہ پیٹ پیچھے ڈال دی اس کی کوئی عظمت و اطاعت تم میں نہ رہی خیر اللہ تعالیٰ تمہارے حال و احوال جانتے ہیں وہ تمہیں اس کا پورا بدلہ دیں گے